وہابیوں کی وہابیوں کی تاریخ کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت پیدا ہوتی ہے تو بعض منافقین کی شکل میں وہابی ظاہر ہوتے ہیں اور وہابیت با منافقت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اب میں اس سے پہلے کہ منافقین کے ساتھ مناسبت وہابیوں کے وہابیوں کی ثابت کروں کہ کس طرح یہ منافقین کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور ان والا ان کے نظریات رکھتے ہیں فکر رکھتے ہیں پہلے منافقت کی وضاحت کرتا ہوں اور منافقین کی وضاحت کرتا ہوں منافقت کا اصلی معنی ہوتا ہے باطن کا اندر کا ظاہر کے خلاف ہونا شریعت متحرہ میں منافقت دو قسم ہے شریعت میں منافقت کتنا قسم ہے دو قسم ایک ہے منافقت اعتقادی ایک ہے عملی تو منافق دو قسم ہو گئے شریعت میں ایک منافق اعتقادی ہو گئے ایک منافق عملی ہو گیا منافقت اعتقادی کیا ہے کہ ظاہر سے اسلام زبان سے اسلام ظاہر کرنا لیکن اندر سے اسلام کا من ہونا یہ منافقت اعتقادی ہے یہ اندر کے پکے کافر ہوتے ہیں بظاہر مسلمان دوسری قسم منافقت عملی ہے اب منافقت عملی کے متعلق میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مشہور زمانہ کتاب الفوز القبیر فی اصول تفسیر سے بیان کرتا ہوں پہلے آپ نے منافقت اعتقادی کا ذکر کیا لکھ رہے ہیں اسباب دلالت منافقان اما منافقان دو قسم بودن منافق دو قسم تھے گروہ بزبان کلمہ ایمام میں گفتند و دل ایشا مطمئن بود با کفر و جحود صرف ہاں، با کفر و جحود صرف با خاطر اظہار کر میں کردن و در حق ایشان است فی درک الاسفل من النار اما منافقان دو قسم بودن گروہ با زبان کلمہ ایمان میں گفتن وہ دل ایشا مطمئن بود بفر و جہود منافقان دو قسم بودند گروہ با زبان کلمہ ایمان میں گفتند و دل ایشا مطمئن بود با کفر و جحود صرف بخاطر و در حق ایشان است فی الدرکل الاسفل من النار و گروہ داخل شدند در اسلام با ضعف مثلا با عادات قوم خود معتادند اگر قوم مسلمان باشد ایشانیز مسلمان شوان و اگر کافر باشد ایشانیز کافر مثلا اتباع لذات دنیاویہ دنیہ بر دل ایشا چندہ ہجوم کرداست کہ محبت خدا و محبت رسول را جائے نہ گزاشتا با حرص یا حرس مال و حسد و حقد و مثلیا مالک قلب ایشا شداست کہ حلاوت مناجات و برکات عبادات را بخاطر ایشا جائے نہ گزاشتا مثلا اشتغال با امور معاش چندہ مشغوف مشغوف خود ساخت کہ اہتمام بامر معاد و آنا توقع داشتن و در فکر آن افتادن فرصت نہ داد و مثلا در رسالت حضرت پیغمبر ما ظنون واہیہ و شبہات رقیقہ بخاطر عشاء میں گزرت ہر چند تا آجا نہ میرا سند کے خلعائے خلع ربقے اسلام کنند و از آن باب بکلی برایا و منشایا شکوک جریان احکام بشریت است بر حضرت پیغمبر وظہور ملت اسلامیہ در صورت غلبہ ملوک بر ممالک و مانندیاں و مثلا محبت قبائل و عشائر ایشانہ برانداشت کے در نصرت ایشان و تقویت و تائید ایشان ہر چند خلاف آل اسلام باشد سعی بلیغ با تقدیم رسانند و دری مقابلہ عمر اسلام را سست کنند و این قسم نفاق عمل و نفاق اخلاق است و نفاق اول بعد, بعد آن حضرت نتوان دانست کہ از قبیل علم غیب است و بر مرکوز قلب اطلاع نتوان یافت و نفاق ثانی کثیر الوقوع لا سیما فی زمان ما در زمان ما و اشارہ بہمی نفاق استان چھ در حدیث آمدہ ثلاث من کن فی کان منافقا خالصا اذا حدث کذب و اذا وعد و اخلف و اذا خاص و مفاجر و هم المنافق بطنه و هم المؤمن فارسه الى غیر ذلك من الاحادیث سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں منافقوں کی دو قسمیں ایک منافق وہ ہیں جو زبان سے کلمہ ہیں ایمان جاری کرتے ہیں کہتے ہیں لیکن دل ان کا کفر کے ساتھ اور انکار اسلام کے انکار کے ساتھ مطمئن ہے ہے دل میں کفر کفر انہی کے متعلق متعلق آیا ہے من النار کے جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے وہ گروہ داخل شد اندر اسلام مضاف دوسرا ٹولہ منافقین کا وہ ہے جو اسلام میں آئے لیکن ان کا ایمان اور اسلام کمزور تھا کیا اب کمزوری کی مثالیں دے رہے ہیں کس طرح کمزور تھا پہلا فرمایا اس طرح کہ وہ اپنی قوم کی عادتیں توجہ عادتیں قوم کی ان کے اندر پختہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ اس طرح اپنا اعتقاد بناتے تھے کہ اگر قوم ہوئی مسلمان تو ہم مسلمان اگر یہ کافر تو ہم کافر برادری نہیں چھڑنی برادری مسلمان دیکھی تو اسلام قبول کر لیا برادری وہاں بھی بن گئی وہاں بھی بن گیا میں مثال دے رہا ہوں برادری جس طرح کی بنی اس یعنی برادری کے ساتھ ہی رہنا ہے یہ عادت ان کے اندر تھی اس عادت کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ایمان والے صحیح ایمان والے مضبوط ایمان والے لوگ نہ تھے وہ شکی قسم کے مسلمان تھے تو یہ بھی ان کا نفاق تھا اور یہ منافقت کا ایک منافقین کا ایک گروہ تھا سمجھ نہیں کہ جو اپنا دین ایمان کن کے ساتھ رکھے برادری قوم قبیلہ رشتہ دار علاقے والے شہر والے ملک والے والے پارٹی اور جماعت والے جس طرح کے ہوں گے ہم اسی طرح ہی چلے سمجھ نہیں لگی وہ ٹھے دے عقیدے تے نظریے رکھنے والے لوگ شکی قسم کے مسلمان ہوئے سن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں یہ منافقت کی دوسری قسم کے لوگ ہیں سمجھ نہیں آئی دوسری مثال اور قسم کی منافقت لیکن ہے وہ منافقت ہے عملی کے اندر وہ بھی یعنی دوسری قسم کی منافقت ہے کہ اتباع لذات دنیاوی ہے دنیا دنیا بر دل کہ کی لذتیں ان کے دلوں پر اتنا قبضہ کر چکی تھی کہ خدا تعالی کی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ان کی دنیا کی محبت نے دنیا کی لذتوں کی محبت نے جگہ نہ چھوڑی دل میں پورا قبضہ جما چکی تھی دنیا کی محبت یا مال کا ہرس یا حسد یا کینے ویر اتنا غلبہ کر چکے کہ اللہ رسول کی محبت کے لیے جگہ نہ تھی رسول اللہ کی محبت کے لیے جگہ اس طرح کہ جب حسد اٹھ پڑا اب نہ خدا کو دیکھا نہ رسول کو دیکھا نہ ان کے دین کو دیکھا جب کینا اٹھ پڑا ویر ہے ہمارا اس برادری کے ساتھ جب جاگ پڑا تو اب نہ خدا کو دیکھا نہ رسول کو دیکھا نہ دین کی سنی نہ سننی نہیں ہے بس اسی تڑے دے بڑے پکے ہاں سمجھنے لگی یہ بڑی ضروری باتیں ہیں کیونکہ یہ منافقتیں ان کی کئی قسمیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اب فرمایا پھر اس کی وجہ سے وہ عبادات کی برکتوں سے محروم عبادات کی لذتوں سے محروم سمجھ نہیں آ تیسری مثال کہ دنیا کے کاموں میں مصروفیت ہی اتنا رکھتے تھے کہ آخرت کے کاموں کی فکر ہی چھوڑ دی اور جب کبھی کہا دین کی طرف بلایا فرصت نہیں ہے حضرت کیا کریں دین کے لیے فرمایا یہ بھی اسی مناف دوسری قسم کی منافقت کی ایک مثال ہے سمجھ نہیں آئی اچھا چوتھی قسم چوتھی مثال کہ رسول ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق شک شبے واہیات قسم دے گمان دل چ گزرن اللہ تعالی معافی دے پناہ دے ہاں اتنا نہ ہوں شک شبے کہ تھڈو ہی مرتا دو کے دف اسلام تو فارغ ہو بیٹھے آ کے میں مانتا ہی نہیں ہوں نہ وہ تو غالب رہے لیکن وہ جڑے شک شبے نے وہ گزرتے رہن شک شبے گزرتے رہے تو یہ بھی ایک منافقت کی قسم ہے سمجھ نہیں آ رہی دوسری قسم کی منافقت کی ایک قسم ہے اور یہ کیوں گزرے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی حضور کی رسالت اور ربوت بارے شک شبہات کیوں گزرے جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کے حالات کو بیمار ہو جاتے ہیں تکلیف آ جاتی ہے زخم آ جاتے ہیں کبھی کسی جنگ کے موقع پر کچھ بتایا نہیں کسی اللہ تعالیٰ کو بتانا منظور نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا آپ نے بات بات ظاہر نہیں کی بتائی نہیں تو شک پڑھنا شروع کر دیا رسول ہوتا تو ایسے ہوتا دیکھو تو صحیح یہ تکلیفیں آ رہی ہیں یہ فلان آ رہا ہے فلان آ رہا ہے اپنے آپ سے مصیبت ٹال نہیں سکتا رسول ہے فلاں چیز کا پتہ نہیں چلتا فلاں چیز کا پتہ نہیں چلا رسول ہے یہ شبہ یہ شکوک یہ شک سمجھ نہیں بات شک کے اسباب تھے یہ اسباب تھے ان کے شکوک و شبہات اور بدگمانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نبوت اور رسالت کے متعلق بدگمانیوں کے یہ اسباب تھے ان کے پھر کبھی ملت اسلامیہ غالب ہو یعنی کیا مطلب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو اب ہوئے ہوئے ماننا شروع کر دیا پھر دل پکا ہو گیا ہاں ہاں ہاں ہاں اسلام پکا ویکو دیکھو وہ واؤ ویکو چڑھ گئے غالب ہو گئے معلوم ہے سچا رسول ہے پکا رسول یعنی کسی طرف چڑھتی کنی دیکھی چڑھتا کنارا دیکھا تو ماننا شروع کر دیا اور اگر تکلیفیں دیکھی اور حکمت الہیہ اللہ تعالی کی حکمت کے تحت ہاں جی کچھ حالات نیچے اترتے دیکھے تو پھر بدگمانیاں شروع سمجھ نہیں آئی اچھا آخری مثال شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ قبیلے اور برادریوں کا پیار اور محبت ایسی ہو کہ مخالف میں مخالفت میں آنے والے مسلمان ہوں لیکن آپ یہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ ادھر اسلام ہے جو مرضی ہے لیکن ادھر برادری کا مسئلہ ہے ادھر تو برادری کے ساتھ رہیں نہ دیکھیں ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں مسلمان مقابلے میں ہیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ منافقت کے مختلف مصادیق اور مثالیں ہیں جو انہوں نے دی ہیں یہ دوسری قسم کی ہیں آپ فرماتے ہیں این قسم نفاق و این قسم نفاق عمل و نفاق اخلاق است یہ عمل اور اخلاق عادتوں کا نفاق ہے اس کو منافقت عملی بھی کہتے ہیں منافقت عادی بھی کہتے ہیں عادات والی سمجھ نہیں آ رہی اب جو پہلی قسم کی منافقت ہے میرے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف کے بعد اس منافقت پر مطلع ہونا ناممکن ہے کیوں یعنی یقینی طور پر کیوں کہ سلسلہ واحد تو ختم ہو گیا اب کسی کے دل میں کیا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا اگر ولی بتائے گا تو وہ یقینی نہیں ہو سکتا کیونکہ ولی کی کرامت کا علم زن نہیں ہوتا ہے یقینی نہیں ہوتا یقینی جو علم ہوتا ہے وہ واحج کا ہے نبی کی واہج کا علم موجزے کا علم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے تو یہ زن غالب کہہ سکتے ہو غالب زن کہہ سکتے ہو غلبہ زن کے درجے میں ہوتا ہے ولی کی کرامت کا علم تو آپ فرماتے ہیں وہ سلسلہ یقینی طور پر جاننے کا ختم ہو گیا وہ اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا کہ یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ اندر کا کافر ہے یہ اندر کا کافر ہے یہ اندر سمجھ نہیں آ رہی تو دو یہ پہلی قسم کا اب اس کو جاننا اب اگر ہمیں کوئی پتا چلے گا مثلا کہ کسی کی باتوں سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اندر کافر ہے اندر کا تو پھر ہم نے اس کو منافق نہیں کہنا وہ مرتدین ہو جائیں وہ کیا شمار ہو جائیں گے ہاں جی وہ مرتد شمار ہو جائے گا اور یہی معنی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمانے علی شان کا جو آپ نے فرمایا منافقت رسول اللہ کے دور میں تھی ہمارے دور میں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منافقین ہمارے دور میں ہیں نہیں منافقین تو زیادہ ہیں بات ہے اطلاع یقینی نہیں ہو سکتی سمجھ نہیں آ رہی ان کی منافقت کی اطلاع یقینی نہیں ہو سکتی ایک بات اور دوسرا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ منافع تو اس کو منافق نہیں کہا جائے گا پھر مرتد کہا جائے گا بھئی جب تک پتا نہیں چلے گا تو ہم اس کو مومن کہیں گے جب پتا چل جائے گا اب منافق نہیں کہیں گے مرتد کہیں گے کیوں کہ پتا ہمیں چلے گا جب کفر وہ زبان سے ظاہر کرے گا جب زبان سے کفر ظاہر ہو جائے تو پھر مرتد ہو جاتا ہے بندہ پھر منافق تھوڑا سمجھ نہیں آ رہی یہ عام لوگ ملا جو ہے نا برائلر نیچری وہ کہتے ہیں وہ منافقین تو اب ہے نہیں چشتی ایسے منافقین کہتے ہیں لانتی منافقین یہ نہیں ہے کہ منافقین ہے نہیں حضرت عزیفہ کا وہ قول بیش پیش کر دیتے ہیں حضرت عزیفہ کا قول مشکات شریف کے اندر موجود ہے اور مشکات شریف کے حاشے پر شیخ عبدالحق محدث دلوی کے حوالے سے وہ ساری وضاحت موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ وہی ہے جو میں نے کر دی ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا شیخ عبد الحق نے کیا حضرت حضیفہ جو فرما رہے ہیں کہ منافقت رسول اکرم کے دور میں تھی اب ہمارے دور میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور میں جب ہم مطلع ہو جائیں گے اطلاع یقینی نہیں ہے جب مطلع ہو جائیں گے پھر منافق نہیں کہیں گے پھر مرتب کہیں گے تو بات صرف اطلاع کی ہے سمجھ نہیں آ رہی بات کس کی ہے اطلاع کی ہے ورنہ سلسلہ منافقت کا بڑھ گیا کیوں کہ آپ کا دور زمانہ شریف تو اچھا تھا جب اچھے دور میں منافقین تھے تو برے دور میں کیوں نہ ہوتے تو اور زیادہ ہو جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی منافقت پر مطلع ہونا ہم اب مرتد کہیں گے جب مطلع ہم ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے ان کو مرتد کہیں گے اور اگر منافقین کہا جائے اس لحاظ سے کہ وہ خنزیر ادھر کفر بھی ظاہر کر لیتے ہیں کبھی اور زیادہ اسلام کو اپنے کو آگے اسلام رکھتے ہیں کلمہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے جس طرح کہ ہم سکولیوں کو منافق کہتے ہیں تو کوئی عرض نہیں سمجھ نہیں اب میرے بھائی آپ فرماتے ہیں آگے کہ دوسری قسم کی جو منافقت ہے یہ تو ہمارے دور میں بہت ہے فرمایا یعنی منافقت عملی اور منافقت اخلاقی یہ ہمارے دور میں بہت ہے اور فرمایا حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تین شخص ہیں یہ اپنا تین عادات ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف کرے جب جھگڑا کرے تو گالیاں نکالے فحش بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں جس کے اندر جمع ہو خالص منافق ہوگا یعنی عملی منافق اعتقادی منافق نہیں ذہن میں رکھنا یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اندر کا بالکل کافر ہے چٹا نا اور دوسری حدیث مبارک آپ نے فرمایا ہم المنافق بطن ہو ہم المومن فارس ہو فرمایا جو مومن ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے مومن جو منافق ہوتا ہے اس کا مقصد پیٹ ہوتا ہے اور جو مومن ہے اس کا مقصد گھوڑا ہوتا ہے کیا مطلب منافق صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارتا ہے اور زندگی کا مقصد کھانا پینا رکھتا ہے اور مومن اپنے زندگی کا مقصد جہاد رکھتا ہے کیونکہ گھوڑا جہاد میں استعمال ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر آئے پھر کرو انہوں نے سمجھ آ گئی تو میرے بھائی منافقت کی یہ دو قسمیں اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ دوسری قسم کی منافقت ہمارے دور میں زیادہ ہے اور اس کی کئی مثالیں خود ہمارے اندر موجود ہیں اور یہی معنی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت حذیفہ بن یمان جن کو صاحب سر رسول کہا جاتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو تمام منافقین کے نام اتے پتے نشانیاں سب کچھ بتا دی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کرتے تھے فرماتے تھے حذیفہ یار جن منافقین کی فہرست آپ کو نبی پاک نے بتائی ہے ان کے اندر کہیں میرا نام تو نہیں ہے آپ فرماتے نہیں بلکہ اور سنیے ہوئے تسی اسی ہر جنازے دے وچ جا کھلونے برادری دا جنازہ رشتہ داری دا او لانتی حمیت حمیت اور تعصب برادری والے سارے اندر موجود ہیں جڑے زمانہ جہلیت میں ہوتے تھے جو ابو جہل کی برادری میں ہوا کرتے تھے وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہے ہیں چل رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے زمانے شریف کے اندر کوئی جنازہ آتا تھا تو سب سے پہلے دیکھتے حذیفہ بن یمان اس میں ہے یا نہیں اگر حذیفہ بن یمان جنازے میں شریک ہوتے تو آپ شریک ہوتے ورنہ سمجھ جاتے یہ منافق ہے تو آپ منافق کے جنازے میں فاروق اعظم کبھی شریک نہ ہوتے کیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ولا تصل عليه على ولا تصل على احد منهم مات ابدا اے مابو منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اللہ تعالی کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن نبی کا پڑھا تھا بس وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح رکاوٹ نہیں آئی تھی ممانات نہیں آئی تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا تھا اس کے بیٹا کے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے بیٹا مسلمان مخلص تھا ان کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا باپ کا نام بھی عبداللہ تھا عبداللہ بن ابئی بن سلول جو مشہور ہے رئیس المنافقین جس کو کہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک رکاوٹ منافقین کے جنازے پر نہیں آئی تھی جنازہ پڑھنے کی رکاوٹ واضح طور پر نہیں آئی تھی میرے لفظوں پر غور کرنا واضح طور پر جب تک رکاوٹ نہیں آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ حضرت عبداللہ جو صحابی تھے اور مرئیس المنافقین عبداللہ بن نبی بن سلول کے بیٹے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھائی ہے آپ نے ان اس کا جنازہ پڑھایا تھا بس آپ پڑھا کر فارغ ہوئے تھے آیات کریمہ اتری لا تصلی علی احد منہم مات ابدا اے حبیب منافقین میں سے کوئی مر جائے کبھی جنازہ نہیں پڑھنا اس وجہ سے اس جنازے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق لانتی کا جنازہ حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عزیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے یہ منافق تو نہیں یا دیکھتے تھے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں جنازے کے اندر جس جنازے کے اندر حضرت عزیفہ شریک ہوتے حضرت عمر بھی شریک ہو جاتے سمجھ لیتے یہ مخلص مومن ہے اور جس جنازے کے اندر حضرت عزیفہ شریک نہیں ہوتے تھے حضرت عمر شریک نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے کہ ان کو معلوم تھا یہ تو یقینی طور پر جانتے ہیں یہ منافق ہے کیونکہ صاحب وہ بتا گئے یقینی علم والے ان کو بتا گئے ہیں معلوم ہوا ہر کلمہ پڑھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے اگر پتا ہے یہ لانتی کفر کرتا ہے مرتد ہے منافقت کا تو اب ٹھیک ہے قطعی علم نہیں ہو سکتا لیکن ارتدا تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے پتا چلتا ہے فلاں کفر بکا ہے فلاں لانتی ایسے ایسے اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے بکواس کرتا ہے نبی پاک کا گستاخ ہے کافر ہے مرتد ہے قرآن کا من کرا ہے قرآن کے اندر جناب کمی بیشی سمجھتا ہے کوئی کہتا ہے چالیس سپارے کا ہے کوئی کچھ کا ہے کچھ کا ہے ہاں جی جب ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ مرتد لوگ ہیں یہ بےمان ہیں تو سمجھ لے میرے بھائی ہمارا بھی حق بنتا ہے صحابہ کرام کی طرح ان لانتیوں کا جنازہ نہ پڑھیں ورنہ پڑھنے سے پھر ہمارا اپنا ہی جنازہ خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ہم خود ایمان ہو جائیں گے اس وجہ سے ہر خدا کا بندہ ہر امام کے پیچھے اللہ اکبر نہیں کہنی چاہیے ہر میت کے اوپر اللہ اکبر نہیں کہنی چاہیے نہیں آئی اب منافقت کی وضاحت کرنے کے بعد منافقت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہیں آمین میرے بھائی ذرا غور کرنا اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شریف کے اندر ہر طرح کے منافقین تھے قرآن مجید نے ہر طرح کے منافقوں کا ذکر کیا ہے منافقین جو عقیدے میں منافق ہوتے تھے اعتقادی منافق ان کا بھی ذکر ہے ان کو اللہ تعالی نے فرمایا پہلے سپارے کے اندر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فرمایا کئی لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر کیا مطلب جس جس چیز کو ماننے سے بندہ مومن ہوتا ہے ہم اور سب کچھ کو مانتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے وہ ماہم بے مومنین پکی بات ہے وہ مومن نہیں ہے یہ منافقین اعتقادی کا ذکر ہے جو لانتی اندر سے کافر ہوتے ہیں اندر سے دین کو منہ نہیں مانتے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا خدا کو نہیں مانتے یا کم آخر کو نہیں مانتے یا کسی نہ کسی ضروریات دین میں سے پک جو دین میں سے پکی یقینی بات ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے وہ اعتقادی کافر ہو گئے وہ کون سے کون سے منافق اعتقادی ہو ہو گئے گئے دوسرے وہ شکی ٹولا کبھی کبھی ایمان بن گیا کبھی کمزوری کے ساتھ جو اسلام قبول کرنے والے جن کی قسمیں سب بتا چکا ہوں شیخ ولی اللہ سے دلوی کے حوالے سے وضاحت کر چکا ہوں ان سب کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر ہے صورت توبہ کے اندر زیادہ تر ایسے منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کون سی صورت مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی تو یہ وضاحت خیر میں موضوعات کے اندر کر چکا ہوں منافقین کے موضوع لگا چکا ہوں ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف کے اندر ہر طرح کے منافق ہوتے تھے ہر طرح کے اور سن لو بھائی ایک بات بتاؤں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال شریف ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے مرتد ہوئے تھے وہ انہی منافقین میں سے تھے جو شکی قسم کے لوگ ضعیف الاسلام ورنہ مصطفیٰ کے صحابہ میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا ذہن میں یعنی جتنا صحابہ کرام کی جماعت تھی جو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مرتدوں کا مقابلہ کیا اور اپنے دین میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آنے دی یہی اصل مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت تھی سمجھ نہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے نہیں کلمہ پڑھنے والے منافقین ضعیف الایمان ضعیف الاسلام لوگ وہ مرتد ہوئے تھے سمجھ نہیں آئی اور جو خارجی ٹولے خارجی ٹولہ بتانا چاہتا ہوں توجہ رکھنا جو خارجی ٹولہ وہاں بھی ہے ان کے جو بڑے تھے وہ بھی اسی قسم میں داخل تھے سمجھ نہیں آ رہی اب ان کا یہ کام جرت اور گستاخی بے باقی اسی وجہ سے میں نے کہا وہابیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جانے والے منافقوں میں سے بعض منافقوں کے ساتھ مناسبت ہے بات نہیں سمجھ آئی بعض منافقین کے ساتھ ان کو مناسبت ہے اب ان منافقین میں سے کیونکہ مختلف ون کیوں کے تھے جیسے ابھی پیچھے وضاحت کر چکا ہوں تو ایک ون کی ان کے اندر یہ تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق جرت اور بے باکی کے ساتھ گستاخی کے ساتھ بکواس کر دیتے تھے ایسی جس میں بے ادبی اور گستاخی ہوتی تھی آپ کی مثلا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کام کیا اس پر اعتراض کر دیا حضور حضور کو نعوذ باللہ سمجھانے لگ جانا کہ رسول سے ادھر غلطی ہو گئی پھر حضور کو سمجھانے لگ جانا جس طرح کہ ابھی میں سناتا ہوں یہ ایک گستاخی جرت اور بے باقی بے باقی اور گستاخی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تنقید بکواس کر دینا یہ نہ دیکھنا آگے کون ذات ہے یہ منافقوں کے اندر ایسا ٹولہ موجود تھا سرکار کے زمانہ شریف میں اب ایسے ٹولے کا پہلا شخص سرگنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے تنقید کرتا ہے جرت اور گستاخی کرتا ہے بے باکی کے ساتھ بول اٹھتا ہے اس کا نام بتاتا ہوں اور اس کے متعلق وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں وہابیوں کے ان بزرگوں کی پوری وضاحت ہو جائے سرکار کے زمانے میں وہابیوں کے یہ بزرگ جو پائے جاتے تھے ان کی پوری وضاحت ہو جائے اور ان کا جو جد آلہ ہے اس وقت کا مورے سے آلہ ہے دادا پر دادا جی ہے وہ بات سامنے آ جائے اب بات کو سمجھنا اس سلسلے میں اول گزارش یہ ہے کہ جن روایتوں وہابیوں کے بزرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہابیوں کے بزرگوں کا ذکر ہے جن روایتوں میں جن حدیثوں میں وہابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے وہابیوں کے بزرگوں کا ذکر ہے وہ بخاری شریف میں پندرہ مقامات پر آئی ہیں کتنے مقامات پر پندرہ جگہوں پر آگے کتنا نمبر ہے چھٹا نمبر پانچ ہزار ستاون پانچ ہزار اٹھاون چھ ہزار ایک سو تریسٹھ چھ ہزار نو سو تیس چھ ہزار نو سو اکتیس چھ ہزار نو سو بتیس چھ ہزار نو سو تینتیس چھ ہزار نو سو چونتیس سات ہزار چار سو بتیس اور سات ہزار پانچ سو باسٹھ کے ساتھ بڑا پیار ہے دعویٰ کرتے ہیں امام بخاری کے ساتھ آپ پتہ چلتا ہے کیوں زیادہ پیار ہے کہ امام بخاری نے ان کے بزرگوں کا پندرہ مقامات پر ذکر شر کیا ہے ذکر خیر تو ہے نہیں ذکر خیر تو کہہ نہیں سکتے اتنے تو نکلی کھڑی ہے لمب سمجھ نہیں آ رہی پندرہ مقامات پر ان ان لائنوں کے بڑوں بزرگوں خنویروں بڑے شیطانوں کا ذکر ہے بخاری شریف کے اندر آپ زبر ذرا غور کرنا میں کیا کروں گا ایک مقام سے کیا جتنے مقامات ہیں ان کا خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے رکھوں گا ہر مقام پر حدیث جب آئی اور جو اضافہ کیا امام بخاری نے ایک جگہ پر کوئی لفظ ذکر کیا دوسرے پر نہیں وہ سارا اکٹھا کر کے آپ کو سنا دوں گا سمجھ نہیں اب ذرا غور کریے جو میرے بھائی پہلے نمبر پر دین میں رکھنا کتاب و فضائل القرآن میں ان کے بزرگ کا نام بتایا گیا ذوالخو سراس کیا بتایا گیا دوسرے نمبر پر بتایا گیا اس میں کہ ان کی جب جماعت نکلے گی آگے تو ان کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی شکل کا ہوگا اس کے بازو کے سر پر جہاں ہاتھ شروع ہوتا ہے گٹ پر یہاں پر پستان جیسا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے اس طرح کی شکل کا ہوگا ہے جی یہ کتاب فضائل القرآن کے اندر ہے جی امام بخاری پیش لائے ہیں اور ان کے اندر یہ بھی ہے کہ جب اس شخص نے اعتراض کیا تھا تو حضرت عمر رسول اکرم سے اجازت لے کر اٹھے تھے اس کو مارنے کے لیے حدیث بعد میں سناؤں گا خلاصہ سنا رہا ہوں پہلے اسی کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ہوں گے بے وقوف کیا ہوں گے بے وقوف ہوں گے پھر اگلے نمبر میں کتاب المغازی کے اندر امام بخاری جب نقل کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے توجہ رکھنا اس میں یہ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے جس کی آنکھیں اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں دونوں رخسار ابھرے ہوئے ہوتے ہیں پیشانی باہر کو نکلی ہوتی ہے داڑھی گنی ہوتی ہے سر مڑا ہوا ہوتا ہے ٹینڈ اور اس میں مزید اضافہ ہے مشمر الزار تہ بند اس کا وہ پنڈلی کے قریب قریب وہ گھٹنے کے قریب ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی جنوان نے اچھی تمبی کی تمبی اچھی والا اب جو اس کے مارنے کے لیے اٹھتے ہیں ان کا نام بتایا گیا خالد بن ولید توجہ رکھنا اچھا پھر اس کے اندر کچھ ایک اور اضافہ ہے وہ حدیث سنا کر آپ کے سامنے بیان کروں گا تفسیر القرآن کے اندر کتاب و تفسیر القرآن میں امام بخاری جب لائے پھر اس روایت کو حدیث کو تو وہاں پر یہ فکر ہوا کہ مولفت القلوب تھے جن کے اندر رسول اکرم صد کے تقسیم کر رہے تھے اچھا کتاب المناقب کے اندر پھر وہ آ گیا کا ذکر اور پستان کا ذکر سمجھ نہیں آ رہی اور عمر اور بے وقوف ہونے کا ذکر قریش و انصار کا غصہ کرنا یہ آ جا پھر وہ آگے وہ وضاحت کرتا ہوں خیر ان وضاحتوں کے ساتھ توجہ ذرا جب اسی حدیث کو کتاب و المرتدین میں امام بخاری لائے تو اس میں یہ اضافہ ہے عبداللہ بن ذل خویسرہ بتایا پہلے خزل خویسرا نام تھا اس میں عبداللہ بتایا بن ذل خویسرہ لیکن یہ عربی نسخے اپنا باہر کے نسخے عرب والے ہندوستانی نسخے کے اندر عبداللہ ذل خویسرہ ہے بن کے بغیر ہے بات کی نہیں سمجھ آئی شاہ جی اور ساتھ اس میں یہ بھی ایک اضافہ ہے اس روایت کے اندر جو استطابت المرتدین کے اندر آ رہی ہے کیا آیت کریمہ انہی منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں بابوب جو آپ پر عیب لگاتے ہیں صدقات میں اس کا نزول اسی وقت ہوا یہ بھی بخاری میں آئے بات نہیں سمجھ آئے اور اس کے اندر یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی جانب اشارہ کیا تھا کہ ادھر سے مدینے میں بیٹھ کر عراق کی طرف اشارہ کیا اور نجد جو ہے نا وہ عراق مدینے سے جب عراق کی طرف اشارہ کریں تو راستے میں نجد آتا ہے جہاں کے نجدی ہیں آپ سمجھ آئیے لیکن اب میں مزید جو باتیں رہ گئی ہیں حدیث سناتا ہوں پھر حدیث پاک کے اندر جو باتیں رہ گئی ادھر ادھر سے ملا کر سارا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھ آئی کہ نہیں پہلی پہلی حدیث نمبر جو امام بخاری نے نقل کی پہلی پہلی حدیث نمبر یہ آ رہی ہے کتاب الانبیاء کے اندر کس کتاب کے اندر باب قول اللہ عز و جل و اما عاد فاہلکو بریح صرصر شدیدت عاتیہ قرآن پاک میں بخاری پڑھ رہا ہوں آپ مجھے ایسے لکمہ دے رہے میں جس طرح بخاری میں لکھا ہوا اس طرح یعنی اس میں تفسیر کے ساتھ لکھا ہوا نا سر سرن کی تفسیر ہے شدید مولانا نے یہ سمجھا کہ اس نے شاید قرآن کا لفظ بڑھا دیا نہیں قرآن کا نہیں میں بخاری پڑھ رہا ہوں باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية یہ باب ہے امام بخاری نے بات ہے بات سمجھ آئی اب اس کے اندر ذرا توجہ سے بیٹھنا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالسبا واهلكت عاد بالدبور قال وقال ابن كثير عن سفيان نبي عن ابن ابي نعمنا نبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبه فقسم بين الاربعه الاقرا بن حابس الهندلي ثم المجاشعي وعيينه بن بدر الفزاري وزاد ثم بني نبهان وعلقما بن بہانو على کما ثم نو بني كلاب سما قريش کلابر قالوا يعطي صناديد أهل نجد وجد وجدعنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غير العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين قث الله يا محلوق فقال اتق الله فقال اتق الله يا محمد فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني فسأله رجل قتله قتله أحسبه خالد من الوليد فمنعه فلما ولا قال إلا من هذا ذئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد حضرت ابو سعید خدری صاحب بھی فرماتے ہیں مولا علی مشکل رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے یمن سے کہاں سے سونے کے ٹکڑے کچھ بھیجے صدقات کے تھے یمن سے صدقات کے کچھ ٹکڑے سونے کے بھیجے بارگاہ رسالت میں سرکار تقسیم کر آپ تقسیم کر رہے تھے چار شخصوں میں بانٹا آپ نے ان کے نام ادھر موجود ہیں وہ چاروں اہل و اہل نجد یعنی نجد کے علاقے کے تھے اور معلفت القلوب میں سے تھے یعنی کیا مطلب ان لوگوں میں سے تھے جن کے اندر اسلام پورا نہیں اترا تھا وہ شکی قسم کے ابھی تھے کبھی پاؤں اگاں کبھی پیشاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کا کچھ حصہ ان لوگوں کو دیتے تھے تاکہ یہ اسلام کے ساتھ دل لگا لیں اور دل میں اسلام ان کے بیٹھ جائے ہے ہاں جی اور اسلام کو دل سے قبول کر لیں ہے ہاں جی ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے الفت دینے کے لیے آپ ان کو مال کا کچھ حصہ دیتے تھے ان کو کہتے تھے مؤلفت القلوب کیا کہتے تھے مولفت القلوب تھے جن میں آپ نے بانٹا تھا اب ادھر بخاری جریم میں پہلے روایت سنا لیتا ہوں ترجمے کے ساتھ قریش اور انصار کے کچھ لوگ غصے ہو گئے کالو جوتی سنادید نجد کو آپ دے رہے ہیں اہل نجد کے رئیسوں کو دے رہے ہیں ہمیں آپ چھوڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اتالفهم میں تو ان ان, ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے دے رہا ہوں فاقبل میں ایک شخص آیا غائر العینین آنکھیں دسی ہوئی مشرف الجرا رخسارے ابھرے ہوئے نات الجبین جے پیشانی بلی کرنی ٹینڈ والا اور دوسری روایت سے بتا چکا ہوں تم بھی اونچی چادر اونچی فقال تک اللہ آ کر کہتا ہے حضور کو محمد اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر حضور کو کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہی وہابیوں کا رسول اکرم کے دور میں پہلا باپ ہے ہاں ذہن میں رکھنا ذرا آگے وضاحت کروں گا آپ نے فرمایا میں یوت اللہ تو جب میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کون فرما برداری کرے گا اللہ مجھے زمین واروں پر امین بناتا ہے اور تم مجھے خائن سمجھتے ہو توجہ ذرا ایک شخص کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دے میں اس کو مارتا ہوں اسی روایت میں آیا صحابی فرماتے ہیں میرا خیال یہ کہتا ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید تھے اٹھنے والے کون تھے یا رسول اللہ میں اس کو مارتا ہوں آپ نے روک دیا جب وہ چلا گیا شخص آپ نے فرمایا میں دے دے آدھا اس کی نسل سے یا اس کے پیچھے سے یعنی اس کے بعد والوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کافروں کو چھوڑ دیں گے ان کو نہیں ماریں گے فرمایا اگر میں ان لوگوں کا وقت پاؤں گا اگر میں پاؤں گا تو ان کو قتل کروں گا ایسے جیسے قوم آد کو قتل کر دیا گیا تھا کیا مطلب ہے بی مکا دیا گا کی مکا دیا گا بی مکا دیا گا اب ذرا غور سے ذرا بیٹھنا پہلے نمبر پر اس حدیث میں وضاحت جو بول کرنی ضروری ہے ورنہ بندے بیک سکتے ہیں گمراہ ہو سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اس میں بتایا گیا ہے اس روایت کے اندر کہ رسول اکرم کی تقسیم پر اور بانٹنے پر جو غصہ کیا ناراض ہوئے وہ قریش اور انصار کے کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ اعتراض انہوں نے کہا کہ ادھر دے رہے ہیں نجدیوں کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے سرکار پھر آگے وہ شخص اٹھتا ہے جو وہابیوں کا بڑا ہے سمجھ نہیں آ رہا جو وہابیوں کا اب اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار جس طرح اس نے اعتراض کیا ہے اسی طرح کا اعتراض تو وہ ایک جماعت صاحبہ کی کر چکی ہے قریش اور انصار میں سے تو پھر کیا بنے گا بات نہیں سمجھ اب میں یہاں پر بخاری میں اختلاف بتاتا ہوں کہ بخاری شریف میں اختلاف ہو گیا روایتوں کے اندر جو اختلاف بتا رہا ہے پھر مسلم شریف کی طرف جاؤں گا پھر وضاحت کروں گا کہ یہ راویوں کا وہم ہے جو ان کو لگ گیا ہے چاہے بخاری کے راوی ہیں راویوں کا وہم لگ گیا ہے وہم لگ جاتا ہے بڑے بڑوں کو اور باتیں بھول بھی جاتی ہیں بڑوں بڑوں کو اسی بخاری سے ثابت کروں گا کہ حضرت عمر بن خطاب کو بھول گئی تھی باتیں حضرت ابو جیسے کو بھول گئی تھی کئی باتیں کسی بڑے بڑے کو بلے کے لگ جاتے ہیں تو بھول جانا یہ اور بات ہے تو یہ بھلے کے لگے ہیں وہ لگے ہیں ورنہ اٹھنے والے نبی پر اعتراض کرنے والے حضور کے صحابہ پر کسی شارے نے تمبی نہیں کی نہ امام اسکلانی نے نہ امام آئینی کسلانی نہ امام قسطلانی نے نہ ابن بطال امام نے نہ محلب نے نہ خطابی امام نے گھر کے پرانے نئے سب یہاں سے بیان کر کے چلے گئے توجہ ہی نہیں گئی جب نا چیز نے پڑھا تو توجہ گئی دل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے حضور کے قریش اور انصار صحابی ہوں اور پھر مصطفیٰ پر وہی اعتراض کریں جس طرح کا وہ ظل خويسرا اور منافقوں کا بندہ کر رہا ہے اب بات کو سمجھنا ہوئے اگر ایک طرف بخاریوں کے راویوں کی توجہ میری بات پر اگر ایک طرف بخاریوں کے امام بخاری کے راویوں کی عظمت کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے سے کہیں زیادہ میرے مستفا کے صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہے میں امام بخاری کے بعد راویوں کو کہہ دوں غلطی کر گئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ مصطفیٰ کے قریش اور انصار صحابہ ہوں جن کی عظمت کی گواہی قرآن دے وہ مصطفیٰ کے گستاخ بن بیٹھے سمجھ نہیں آئی یہ اللہ کے فضل سے نہ چیز اب بحث سے ثابت کرے گا نہ ثابت کروں تو پھر جیسے میں وہی بات کر رہا ہوں جو امام فخر الدین راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر ایک مقام پر فرمائی فرمایا بخاری کے کسی راوی کو جھوٹا کہہ دینا یا بخاری کے کسی راوی کو کمزور کہہ دینا فرمایا اس کے اندر اتنا خلل نہیں آئے گا جتنا مصطفیٰ کریم یا کسی نبی کی طرف شان کے خلاف بات منسوب کرنے سے آئے گا بات کیا انہوں نے بات توجہ نہیں کی میں اسی بخاری میں ثابت کر سکتا ہوں صحابہ حضرت عمر جیسے بھول گئے بتاؤ اسی بخاری میں تیمم کے باب کے اندر کس باب میں حضرت عمار بن یاسر صاحب بھی ہیں وہ فرماتے ہیں ان کا اختلاف ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ کہ احتلام ہو گیا احتلام کی حالت میں تیمم کر لے حضرت عمر کہتے ہیں یار میں نہیں انہوں نے کہا یار کمال ہے تو اور میں رسول اکرم کے ساتھ ایک جگہ پر تھے ایک جنگ پر تھے ادھر ایسے ہوا تھا کہ تجھے ایسا ہوا اور پھر تو نے تیمم کیا اس حالت کے اندر آپ فرماتے ہیں یار مجھے تو یاد نہیں آپ چٹے مکر گئے اور حضرت امبار بن یاسر یاد رکھی ہوئی ہے بات اب بات امام ایمان سے بتاؤ صحابی فاروق اعظم جیسے ان کو ایسا بلیکا لگ گیا کہ مان ہی نہیں رہے یہ بات ہوئی ہے اور حضرت امبار بن یاسر صاحب ہی وہ فرما رہے ہیں بار بار یہ بات ہوئی ہے وہ بتاؤ عمر کو بھولے کا لگ سکتا ہے ان کو نسیان اور بھول ہو سکتی ہے کیا بخاری شریف کے کسی اور راوی کو نہیں لگ سکتی یار کیسی عجیب بات ہے اب میں راوی کی بھول ثابت کرتا ہوں اور وہم ثابت کرتا ہوں سنیے ذرا سمجھ نہیں آئی بات کی ادھر دیکھ بخاری شریف کتاب المغازی بولو مرو کتاب المغازی کے اندر روایت کے الفاظ پڑھتا ہوں بخاری کے اسی حدیث اسی روایت کے الفاظ وہاں پر کیسے اصحابه راج نحن احق بهذا کلا هؤلاء ایک شخص نبی پاک کے صحابہ میں سے یہ کہتا ہے ایک شخص راجل من اصحاب ہی ایک شخص کہتا ہے صاحب میں سے ہم ان سے زیادہ حقدار تھے جن کو آپ دے رہے ہیں ان سے زیادہ حقدار کیا ہیں ہم ہیں یہ بات اس بات سے اب بات کو سمجھنا بہت فرق رکھتی ہے ادھر ادھر آیا قریش اور انصار کا نام ادھر آیا راج اصحاب ہی اصحاب مصطفیٰ میں سے کوئی ایک شخص اب ایک اور ادھر قریش و انصار زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے ادھر کہہ رہا ہے ادھر آیا کہ انہوں نے غضب کیا غصہ کیا ادھر آیا صرف کہتے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان کی نسبت اب یہ بات نرم ہے اس بات کی نسبت اس میں گستاخی ہے غصہ رسول اکرم پر اور پھر مصطفیٰ کے صحابہ کے دل میں سمجھ نہیں آئی شاہ جی قبلہ اور سنیے اور سنیے اب وہ جو روایت پہلے سنا چکا ہوں اس کے اندر ہے جب وہ کا پیشوا بڑا اٹھتا ہے اور بکواس کرتا ہے تو اس وقت آپ فرماتے ہیں وہ تم مجھے امین نہیں سمجھتے اللہ تو مجھے زمین والوں پر امانت دار اس نے بنا کر بھیجا تم مجھے امین نہیں سمجھتے ادھر یہ ہے کہ وہابی کے بڑے کی بات کے بعد آپ نے یہ فرمایا اور اس روایت جو کتاب المغازی کے اندر ہے ادھر ہے وہ شخص اصحاب میں سے جب کسی ایک شخص نے یہ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا اس کی بات کے بعد اس کی بات کے بعد آپ نے یہ فرمایا فرق ہو گیا بات نہیں سمجھی اگلی بات اگلی بات میرے بھائی اگلی بات فرق دیکھیں فرق دیکھیں توجہ ہے المغازی کے اندر جو روایت ہے اس میں فقال راج الما صحاب ہی ایک تو یہ فرق ہے دوسرا نہن و حق نہا اے یہ فرق ہے یہ نہیں کہتے کہ ان ہمیں چھوڑ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں ان کے بڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی تیسرا فرق یہ ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ ادھر غضب کا قریش قریش کے اور انصار کا بھی ذکر ہے اور ان کے غصے کا بھی ذکر ہے ادھر نہیں ہے شاہ جی پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ ادھر آپ نے و ان آمین و منفی سمائے یہ اس طرح کا اس طرح کے معنی رکھنے والی جو عبارت تھی کہ مجھے امین نہیں سمجھتے تم یہ ادھر ہے پہلی روایت کے اندر کہ وہ جو شخص تھا نا اعتراض کرنے والا اس کی آپ نے ایسا فرمایا یہاں پر پہلے آ رہا ہے کہ صحابہ کی صحابہ کے افراد میں سے جو ایک شخص اٹھا تھا اس کو آپ فرما رہے ہیں اب کتنا فرق ہے بھائی اب چلتے ہیں مسلم شریف کی طرف یہ بخاری شریف کی کس کی طرف امام مسلم نے ایک عجیب کام کیا کہ انہوں نے یہاں ان روایتوں کو سب کو جو خارجیوں کے متعلق ہیں آپ نے ان روایات کو کتاب الزکات میں جمع کر دیا کیوں کہ اعتراض جو اٹھا تھا وہ بھابیوں کے بڑے نے جو اعتراض کیا تھا نبی پاک پر تنقید کی تھی عدل کر یا کہا تھا سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کہیں گے کہ ایک شخص ایک جگہ پر اتق اتق ایک روایت میں اتق اللہ اللہ سے ڈر دوسری جگہ پر آ رہا ہے عدل عدل کر یہ دونوں لفظ ہو سکتے ہیں ایک یہاں پر دو باتیں عرض کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ مانا مانا روایت کرنا مانا نقل کر دینا الفاظ اپنے یہ راویوں میں چلتا تھا جیسے ہم آپ اپنی زبان میں تمہیں بتا دیتے ہیں حدیث رسول اللہ کی اب رسول اللہ نے ہماری زبان میں تو خطاب تھوڑا کیا ہوگا سمجھ نہیں تو مانا جو ہے وہ قریب قریب وہ بیان کر دیتے تھے تو لفظوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے ایک راوی کچھ کہہ دے دوسرا راوی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے اعتراض کرنے والا ایک ہی شخص تھا لیکن اعتراض اس نے دو جگہ پر کیا یہ واقعہ دو جگہ پر پیش آیا ہے اور اس بات کی تصریح کی ہے وضاحت کی ہے امام عسقلانی نے شرح بخاری کیا مرتبہ امام عسقلانی ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کی شرح میں جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ قصہ دو مرتبہ ہوا ہے میں عبارت پڑھتا ہوں آپ فرماتے ہیں فہما قصہ قصان فی وقت فی کل انکار القائل فرمایا جی دو قصے ایک قصہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہو سکتا ہے ایک قصے میں اس شخص نے تکلّہ کہا اور دوسرے میں عدل کہا ایک میں کہا وہ اللہ سے ڈر دوسرے میں کہا وہ عدل کر سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ بھی وہی امام لکھ رہے ہیں کہ المعترض المعترض یہ دیے جا کر لکھ رہے ہیں تین سو تریسٹھ صفحے میں وقد ان فی الموضعین واحد کہ اعتراض کرنے والا ایک ہی شخص تھا ذوال کس سے دو جگہ پر ایک واقعہ ہوا ہے زی مہینہ زی قاد تے سن آٹھ ہجری کو دوسرا ہوا ہے سن نو ہجری کو یعنی سال کا فرق ہے تقریباً تقریباً سمجھ نہیں آ رہا یہ دو واقع دو کسے ہوئے ہیں ایک میں یہ بتایا گیا کہ جعرانا ایک جگہ ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رہے تھے سمجھ نہیں آ رہی اور اس کے اندر یہ ہے کہ چاندی تھی جس کو آپ تقسیم کر رہے تھے اور حضرت بلال نے کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی سمجھ نہیں آ رہی دوسرا قصہ جو ہے وہ ہے مولا علی سرکار کا مولا علی نے اور مولا علی حضرت خالد بن ولی دونوں گئے تھے یمن کی طرف وہاں سے صدقات انہوں نے وصول کیے اور وہ سونا تھا سونے کے ٹکڑے تھے انہوں نے جب بار رسالت میں بھیجا تو حضرت خالد بن ولید واپس آ گئے مولا علی ادھر ہی رہ گئے اب جب بارگاہ رسالت میں جب وہ تقسیم کرنے کی باری آئی تو یہ پھر سارا قصہ آگے پیش آیا کہ وہ شخص اٹھتا ہے اور پھر جناب جی سمجھ نہیں آ رہی جو آٹھ ہجری کا ہے ہنین جنگ ہنین اس کا مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا اور جو ادھر کا ہے نو ہجری کا اس میں ہے صدقات کا اور آیت جو اتر رہی ہے یل مزو کفی صدقات وہ اسی موقع پر اترتی ہے جس وقت کے مولا علی نے سونا بھیجا تھا اور وہ صدقات تھے وہ صدقہ تقسیم ہو رہا تھا اور وہ اٹھ کر ایب لگا رہا ہے تو اس وقت نازل ہوئی یہ بڑی تحقیق کے ساتھ اور مطالعے کے ساتھ میں ہر کریزی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ نہیں اب ذرا سنیے گا ادھر دیکھ میرے بھائی اب آ گئی مسلم شریف کی باری کن کی یہ بخاری کے بعد دوسرا درجہ اسی کا شمار ہوتا ہے پتا نا اب یہاں سے پڑھتا ہوں ادھر کیا کچھ ہے ادھر اس طرح ہے میرے بھائی توجہ بخاری شریف مسلم شریف کتاب الزکات کتاب الزکات کون سا اس کے اندر یہ ہے مختلف روایتیں ہیں ایک روایت سناتا ہوں مسلم شریف صفحہ نمبر ایک سو پانچ جلد نمبر جو ہے یہ بنتی ہے دوسری یہ چھاپا کہاں کا ہے یہ چھاپا ہے باہر مصر کا یہ خاص چھاپا سیدا اتنے لے جاؤ پہلے بھائی اتنے چل بٹھاؤ شریف کے اندر بات کو سمجھنا میرے بھائی پہلی روایت سنا رہا ہوں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انا من الانصار چند انصاری لوگ ہن جنگ ہنین کے موقع پر جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن قبیلے کے مال دیے قبضے آئے آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنا شروع کر دیا جو رجالم من قریشن بات کو سمجھنا یہاں پر اونٹوں سو اونٹ قریشیوں کے چند مردوں کو دیے آپ نے سو اونٹ قریشیوں کے چند مردوں کو دیے قریشیوں اب یہاں پر قریشیوں کو دیا جا رہا ہے فکالو وہ انصار میں سے چند شخص انصار کے چند شخص وہ کہتے ہیں یگ فر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی قریشن و یترو کونا من دمائہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں کو دے رہے ہیں اللہ رسول اللہ کو بخش دے یہ انصار کی طرف منسوب کی جا رہی ہے بات کہ بعض انصار نے یہ کہا اللہ تعالی رسول اللہ کو بخش دے ہاں جی وہ قریشیوں کو دے رہے ہیں ہمیں چھوڑ رہے ہیں جبکہ تلواروں سے قطرے ان کافروں کے خون کے ہماری تلواروں کے سے قطرے گر رہے ہیں مارا ہم نے ہے اور دیا ان کو جا رہا ہے یہ بعض انصار مرد اب یہاں پر سمجھو یہ کتنا فرق رکھتی ہے بخاری کی روایتوں کے ساتھ ادھر ادھر یہ ہے کہ قریشیوں کو دیا جا رہا ہے وہاں پر قریشی اعتراض میں شامل کیے گئے ہیں سمجھ نہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو بخاری میں یہ نہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہو اللہ رسول اللہ کو بخشے کیونکہ رسول اللہ کے لیے یہ دعا جائز نہیں ہو سکتی یہ بازے اب یہ یہ الفاظ وہاں نہیں شاہ جی میں بتاؤں کہ حدیث پر درس دینا کتنا مشکل کام ہے ہاں اتنے بندہ بندہ محدث بنیا پھر شیخ الحدیث بنیا پھر اور وہ بھی بخاری مسلم عام نہیں اور میں ان فدو بھابھیوں سے پوچھتا ہوں البانی جیسے جو کہتے ہیں خبر واحد یقینی ہوتی ہے اخبار احاد یقین کا فائدہ دیتی ہیں ظالم کا بچہ اگر اخبار احاد یقین کا فائدہ دیتی ہیں بتا پھر ان باتوں میں سے کس کو یقینی کہے گا یقینی باتیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتی سمجھ نہیں آئی جو باتیں یقینی ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹکرا نہیں سکتی جیڑیاں باتاں غیر یقینی دیاں نے نے وہ ایک نال ٹکرا اور راویاں جیڑیاں ہیں وہ یقینی نہیں جنہ چیر راوی نہ ہو جان کہ اکل آخ کہ باقی بھائی ہوں غلط بیانی نہیں کر سکتے پھر جس گل گلتے وہ کٹھے ہو جان گے کٹھے ایک کو لفظ بولنے گے اس لیے آخان گے گل یقینی خیر یہ تو علمی باتیں ہیں بھی ٹولا لانتی کو سفال عالم نبی پاک نے کہا فو کا ٹولا ان کو یہ کہ حقیقتیں کب سمجھ آ سکتی ہیں اب بات کو سمجھنا سنو اسی روایت میں کالا بن مالک انس بن مالک فرماتے ہیں انصار کی وہ بعض انصار کی وہ بات سرکار تک پہنچائی گئی توجہ فلم کے اندر جمع ہو گئے چمڑے کا بنا ہوا کبا تھا وہاں پر جمع ہو گئے جب اکٹھے ہوئے صحابہ انصار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا انصار کی گل ہے کیا بات ہے مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی بات پہنچی تم نے یہ کہا ہے فکال الانصار فقهاء انسار معلوم ہوا یہ خالی ہمارے اماموں کو فقہا نہیں کہا جاتا صحابہ میں بھی فقہا ہوتے تھے اور وہ بھی کتا کہا کون ہوتے ہیں اور فکا کیا ہوتی ہے اس کو کہو کہا صحابہ ہوتے تھے اب اب بول مرے سمجھ نہیں آئی انسار سارے چاہے صحابہ تھے پر مرتبے عقل شان میں برابر تو نہیں تھے صحابہ سارے ہی تھے پر صدیق کی اکبر کی عقل رکھنے والے سارے کب تھے آخر علم میں عقل میں شان میں مرتبے میں صحابہ میں فرق تھا قریش میں بھی فرق تھا انصار میں بھی اب انصار کے جو بڑے سمجھ والے تھے جن کو فکا کہتے تھے بڑی سمجھ والے بڑے عقل والے بڑے علم والے دانشور سیانے کیڑے جنہوں تنا آخ دے وہ آئے

جنہوں تھی اسی منڈیر کہہ چڑنے فرمایا وہ اما انہیں سو ملنا حدیث ہے تو نسنانوں یا رسول اللہ نو عمر لڑکے چھوٹی عمر والے منڈے قسم کے جڑے ہوں نا انہ نے حضور جناب دے متعلق گل کی جڑے سمجھدار سن انہیں کوئی نہیں بولے مسلم شریف میں یہ ہے پھر عبارت پڑھ دیتا ہوں فقال لہو فقہاء الانصار اما ذو راینا یا رسول اللہ فلم یقولوا شیئا واما اناس مننا حدیثۃ اسنانهم حدیثت نسنان ہوم دا مطلب ہے نو عمر نو سونے نوی عمر والے لوے منڈیاں جناب تے اعتراض کیتا ہے انسار وچو عقل رکھن والے سمجھ رکھن والے رائے والے انہاں کسے بھی نے جناب دے متعلق کوئی گل کیتی ٹھیک ہے بات آگے سمجھ اگ اسی سے پھر سناتا ہوں اسی مسلم شریف سے وہی انس ہیں کہ یہ اعتراض کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی آپ نے فرمایا انصار کو بلایا فرمایا فیکم احد من غیرکم لا الا ابن اختلنا فلاں ہماری بہن کا بیٹا رہ گیا ہے آپ نے فرمایا منہم ہاں آپ نے یہ فرمایا کہ سارے آ گئے تمہارے اندر کوئی انصار کے علاوہ اور تو کوئی شخص نہیں حضور ہماری بہن کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا بہن کا بیٹا وہ قوم کا ہی ہوتا ہے بہن کا بیٹا وہ بند وہ ان کا اپنے شمار ہوتا ہے پھر اس اس لفظ سے پھر اماموں کا اختلاف چل پڑا اب اماموں نے کسی نے اور مسئلہ نکال لیا کسی نے وہ نکال لیا کسی نے کچھ نکال لیا کہ وہ ابن اخت بہن یعنی بھانجا جو ہوتا ہے حضور بھانجا رہ گیا یہ ہمارے اندر بھانجا بیٹھا ہے فرمایا فر بھانجا جو ہے وہ بھانجا سے جیسے بھانجا ہوتا ہے سمجھو وہ بندیاں دے وچوں ہی ہوتا مطلب کیا وہ تہاڈا ہی وہ قوم دا ہی ہوں اتوں پھر دو امام کا اختلاف چل پایا امام صاحب کا اختلاف چل پڑا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ بھانجا بانجا ہے بندیاں تو ہوں انہیں وارس بننا ہے کہ نہیں بننا امام صاحب ہمارے فرماتے ہیں وارث ہوتا ہے وہ کہتے نہیں ہوتا خیر اس طرف نہیں جانا چاہتے اسی طرح اماموں کے اختلاف بنتے ہیں اب سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ایسی تھی جس کے کئی معنی ہو سکتے تھے تو انہوں نے کسی نے کوئی معنی والا پاسا لے لیا کسی نے کوئی لے لیا سارے بارہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے خیر آپ نے فرمایا قریشیوں کو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ قریشی جاہلیت اور مصیبت میں نئے نئے ہیں میں ان کی تعلیف قلب کرنا چاہتا تھا ان کو الفت دینا چاہتا تھا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو اے انصار کہ لوگ دنیا لے جائیں گے اور تم رسول اللہ کو اپنے گھروں میں لے جاؤ گے کہ لوگ کیا لے جائیں گے دنیا لے جائیں گے جو بانٹ رہا ہوں کیونکہ آپ تو انصار کے پاس رہتے تھے تم رسول اللہ کو لے جاؤ گے اب ادھر یہ بات زیادہ آ گئی جو بخاری میں نہیں بخاری کی پندرہ روایتوں میں پندرہ کی پندرہ کے اندر یہ بات نہیں نظر آتی یہ سارا قصہ اس طرح کا نظر نہیں آتا سمجھ نہیں آ رہی آپ اچھا پھر آگے چل کر پھر آگے چل کر حضرت ابو سفیان کو دینے کا سو اونٹ ان کے دیے وضاحت آ گئی ہے سو اونٹ ان کے دیے پھر یہاں پر ایک اور بات بھی آ گئی آپ نے فرمایا سنو جب آپ تک بات پہنچی نا انصاریوں کے بعد انصاری بچوں کے اعتراض کی بات پہنچی